سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جب تم میں سے کوئی مسجد میں کھنکھار پھینکے تو وہ اسے چھپا دیا کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مومن کے جسم یا کپڑے پر لگ جائے اور اس طرح اسے تکلیف ہو حدیث نمبر تیرہ سو چالیس مسند احمد